ان کو ان کے پروردگار نے پروردگار نے جو نعمتیں دی ہوں گی ثواب دیا ہوگا وہ خوشی خوشی لیں گے وہ لینے والے ہوں گے خوشی خوشی وہ ثواب اور وہ نعمتیں جو دی ہوں گی ان کو ان کے رب نے ان کا قبل کا محسن ان پر کیا لکھا ہے سبب جنت نمبر اچھا ایک اور بات ہے حضرت یہ لکھا ہے آپ کے پاس تعظیم الہی جی شہادت کے دو شعبے یاد ہیں پہلے پہلے دن پا رہے ہو تعظیم الہی اور شفقت الگ یہ پہلا شعبہ ہے تعظیم الہی بے شک وہ لوگ تھے پہلے اس کے پہلے اس کے مراد کیا ہے یعنی دنیا میں دنیا میں محسنین احسان کرنے والے بھلائیاں کرنے والے محسنین پر لکھا ہوگا یعنی ظلم نہیں کرتے لکھ لو لکھ لو ہاں وہ اور الگ الگ لکھ لو محسن کا مانا کہ نیچے لکھو یعنی ظلم نہیں کرتے اور پیچھے سے وہ بات آ رہے نا شرک نہیں کرتے ظلم نہیں کرتے احسان کرتے یعنی ظلم نہیں لکھ لیا ہے کرو مانا بے شک وہ لوگ تھے پہلے اس کے محسنین دل سے نیکیاں کرنے والے یعنی ظلم نہیں کرتے کانو قلیلم دوم یہ سبب جنت نمبر دو میں تھے وہ کلیل اللہ تھوڑا حصہ رات کا وہ جو یہ جاؤن نیند کرتے تھے رات کا تھوڑا حصہ نیند کرتے تھے زیادہ حصہ جاگ کر اللہ کو یاد کرتے تھے یعنی فرائض سے ترقی کر کے نوافل کے پابند تھے فرائض سے ترقی کے پابند تھے وہ لوگ پھر وہ تھوڑا عرصہ رات کا جو ہے وہ تھوڑا حصہ رات کا جو انہوں جو نیند کیا کرتے تھے ببل اثار ہوں یا نمبر تین اور پچھلی راتوں کو وہ معافیا مانگتے ہیں کیا مانا نچل کا جانی اپنی عبادت پر ان کو نظر نہیں ہوتی یعنی اپنی عبادت پر ان کو ساری رات اگرچہ عبادت کرتے ہیں لیکن پچھلی رات پھر معافیاں مانگنے لگ جاتے ہیں تو یا اللہ عبادت میں کوتا ہی ہے تو معاف کر دینا اور پچھلی رات جب تک فنون وہ معافیاں مانگتے ہیں وفی اموال حضرت یہاں ایک تو ہے نمبر چار سبق نمبر چار ہے نا جنت کا پہلا سبقوں کانوں کو بلا محسنین نمبر دو کانوں اللیل ما جاؤن نمبر تین و بلا ہوں اب یہ نمبر چار ہے وفی اموال حق السائل اچھا دوسری بات لکھی ہوگی کہ <clears throat> شفقت علی الخلق لکھا ہوا ہے ہاں, ہاں، یہ شعبہ دوسرا ہے اس کا شفقت علی الخلق مخلوق پر شفقت کرتے ہیں لیکن ایک بات شاید نہ لکھی ہو وفی اموال پر لکھ لو یعنی احسان کرتے ہیں جلد لکھ لو یعنی احسان کرتے ہیں دیکھ لیا ہے یعنی احسان کرتے ہیں سمجھا آ گیا نا جی شرک نہیں کرتے ظلم نہیں کرتے اور تینوں آ گیا تو اور ان کے معلوم کے اندر نیچے لکھا کہیں علاوہ زکات کے نہیں لکھا ہوا علاوہ زکات آباد زکات کے نیل خاطے نیچے لکھ لوشی انوال ہیں اور ان کے مالوں کے اندر علاوہ زکات کے حق کا واسطے فائل کے مانگنے والوں کے بل محروم اور نہ مانگنے والوں کے لیے جو نہیں مانگتے بعض لوگ مستحق ہوتے ہیں مانگتے ہیں بعد باوجود مستحق ہونے کے تو سیدھے مانگتے نہیں ہیں ان کو محروم کہا جاتا ہے محروم اس لیے تو وہ بیچارے عام طور پہ محروم رہتے لوگ ان کو دیتے نہیں سمجھا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو ضرورت ہی نہیں ہے اور بیچ معلوم ان کے حق ہے مانگنے والے کے لیے اور نہ مانگنے والے کے لیے محروم کے لیے وہ فی ارد آیا تم دلیل اپنی برائے ثبوت قیامت اپنی برائے اور زمین کے اندر بہت ساری نشانات ہیں مقدوریت قیامت کی مقدوریت قیامت کی نشانات موہنی وقت یقین کرنے والوں کے یہ مستفی دین ہے وفی انفو سے اور خود تمہاری اپنی جانوں کے اندر اور خود تمہاری اپنی جنگ کے اندر بھی نشانات ہیں افلا تم فرون ایا پتنی دیکھتے ہو تم ان نشانات کو کن کو ان نشانات کو سمجھا تھی سمجھتی اور آسمان کے اندر روزی ہے تمہاری اور آسمان کے اندر اور بارش بارش جب نیچے آتی ہے تو وہ ہماری روزی کا سبب ہے نا جی نباتات کے اگنے کا تو یہ گویا کے روزی ہو اچھا بما تو وہ عذاب جس کے تم وعدے دیے جاتے ہو وہ بھی آسمان میں ہے آسمان سے نازل ہوتا ہے مطلب کیا ہے مطلب نیچے لکھا ہے دیکھو بین سطور کے باوجود عدم تعزین کے یقینی ہے نہیں لکھا ہوا باوجود عدم تعین کے یقینی ہے یقینی ہے نہیں لکھا ہوا ایک لاکھ لکھ لو یقینی ہے لکھ لیا ہے باوجود عدم تعین کے یقینی ہے میری طرف دیکھو یہ ہمیں یقین ہے کہ بارش ضرور ہوگی انشاءاللہ یہ ہمیں یقین ہے کہ بارش ہے لیکن تعین نہیں ہے کہ کب ہوگی تو فرمایا جس طرح بارش کا یقین تو ہے تعین نہیں اسی طرح قیامت کا یقین بھی ہے تعین نہیں سمجھ رہے ہو دیکھو اب اوپر بین فضول یہی ہے نا کہ باوجود عدم تعین کے یقینی ہے اسی طرح کیا مت یہ نہیں لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو اسی طرح کیا مت اسی طرح کیا مت اسی طرح قیامت لکھ لیا دیکھ اسی طرح کیا مت ہے مانا اور آسمان کے اندر روزیاں ہیں تمہاری اور وہ عذاب جس کے تم وعدے دیے جاتے ہو کہ باوجود عدم تعین کے یقینی نہیں ہے اسی طرح کیا مت ہے تاجین دنیا لیکن یقین نہیں ہے سب رب خمائے بل ارب بس قسم ہے رب آسمان اور زمین کی خیال کرو خیال کرو بس قسم ہے رب آسمان اور زمین لحق بے شک وہ حشر بے شک وہ البتہ حق ہے مثل اس کے جو تم بے شک تم بولتے رہتے ہو جس طرح تمہارا بولنا جس طرح تم منہ سے لفظ نکالتے ہو اسی طرح قیامت کے دن زمین سے مردے نکل آئیں گے کیا سمجھ رہے ہو یہ بات سمجھی ہے جس طرح تم اپنے منہ سے کیا نکالتے ہو لفظ نکالتے ہو کیا مطلب زمین سے اس طرح مردے نکل آئیں گے بے شک وہ حشر البتہ حق ہے مصر اس کے جو بے شک تم بولتے رہتے ہو کا حدیث حزیف ابراہیم المکرمین میں نے آج کیا تھا پانچ نمونے آئیں گے کتنی اب یہ پہلا نمونہ ہے تخویف دنیاوی کا پہلا نمونہ لیکن تخویف دنیاوی آگے آ رہی ہے جو لوت علیہ السلام کا قصہ ہے یہ قصہ بمنزل تمہید کے ہے سمجھا آئیے آپ آپ کے پاس بات مہمان ابراہیم علیہ السلام کی المکرمین جو مکرم ہیں اللہ لکھا ہے فضیلت ضیوف نہیں لکھا لکھ لو لکھ لو مکرمین کا فضیلت ضیوف مہمانوں کی فضیلت کا بیان ہے فضیلت ضیوف فضیلت لکھ لیا فضیلت ہاں وہ جو مکرمینا جو مکرم ہے اللہ عند اللہ چاہے مکرم اور معذد ہیں ایک داخلو والے خیال کرو جب کہ داخل ہوئے حضرت پر سب کالو سلام احترام ابراہیمی نہیں لکھا ہوا احترام لکھ لو کالو کے نیچے احترام ابراہیمی احترام ابراہیم ابریم علیہ السلام کا احترام سمجھا جی ان فرشتوں نے ابریم علیہ السلام کا احترام کیا سمجھا آتے ہی کہنے لگے سلام ہو قال سلام اخلاق ابراہیمی یعنی کیا لکھا ہے نہیں لکھا ہوا لکھو لکھو اخلاق ابراہیم ابراہیم انہوں نے آ کر کہا سلامن آپ نے کیا فرمایا سلامن آپ کا سلام جو ہے وہ اس کا درجہ زیادہ ہے فرشتوں کے سلام سے اس لیے تو فرشتوں نے سلام من کہا یہ جملہ جملہ لیا ہے کیا ہے سلم نا علیہ کا سلام اور حضرت نے جو جواب دیا سلام وہ جملہ اسمیہ ہے کیا ہے تو جملہ اسمیہ جو ہے وہ دوام پر دلالت کرتا ہے نا تو حضرت کا سلام جو ہے وہ بڑھ گیا ملیکا کے سلام سے کالا سلام آپ نے میں سلام ہو قوم کرون اگر قوم خبر ہے اور اس کا مبتدا ہا مقدر ہے لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا لکھ لو قوم کے اوپر نیچے لکھ لو ہا لکھ لیا سنو بات قدرتی بات ہے کہ اس دن صرف بوڑھا اور بڑھیا گھر میں تھی اور کوئی نہیں تھا سمجھا بوڑھا ابراہیم علیہ السلام اور اس کی بڑھیا بھی تھی سارا بس یہ دو تھے اور کوئی نہیں تھا تو یہ تھے تو ملیکا انسان تو تھے نہیں شکلیں انسانوں والی تھیں آئے بیٹھے سلام ولام ہوا تو آپس میں بوڑھی اور بڑھیا کر لگے بندے کوئی اوپرے معلوم ہوتے ہیں سمجھا تھی حضرت بات یہ ہے کہ شہر کے اندر ایک مکان کے ساتھ ملحق مکان ہے ساتھ والے کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے شہر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں نا جی دس دس سال بھی پٹھے رہتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ساتھ والا کون ہے یہ قدرتی بات ہے دیہات کے اندر جو ہے دور دور تک پتا ہوتا ہے کہ فلانا گھر فلانے کا ہے یہ فلانا گھر اس کا ہے کئی کئی میلوں تک ادھر ادھر بندے کو علم ہوتا ہے پہچان ہوتی ہے کہ وہ بستی والے فلانے ہیں وہ فلانے ہیں وہ فلانے ہیں اب یہ لوگ جو آ گئے سمجھا تو حضرت نے پاپ علاقے کے لوگ معلوم نہیں ہوتے یہ اوپرے معلوم ہوتے ہیں یہ لوگ قوم من یہ لوگ ہیں من اوپرے اوپرے سمجھتے ہو جی۔ غیر معروف اوپرے لوگ ہیں فراغ الا اہل ہی پس گئے حضرت طرف اپنے اہل کے الا اہل ہی پر لکھا ہے اے خفیہ تن جی۔ اے ادروح المانی خفیہ گئے آپ فرشتوں کو پتہ نہ چلا پس لے آئے بے اجلن خمین بچڑا موٹا لیکن موٹا بچڑا زندہ تھوڑا لے آئے تھے نیچے لکھا ہے تلا ہوا نہیں لکھا ہوا خمین کے من اوپر نیچے لکھ لو تلا ہوا اور بھونا ہوا گوشت تھا گھی کے اندر سمجھا او اور آئے گا نا ان شاء اللہ بے اجلن حنیر لیا ہوا ہوا فکر بہ پس قریب کیا اس کو طرف ان کے ان کے سامنے رکھا نیچل کا لیکن باوجہ فرشتے ہونے کے نہ کھایا باوجہ فرشتے ہونے کے نہ کھایا حضرت مرتب دیکھو دو بات پہلی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں دستور تھا کہ جو کسی کو قتل کرنا چاہتا اس کے گھر کا نمک کھانا چھوڑ دیتا تھا قاتل بھی نمک حلال تھے جی؟ ہاں، قاتل بھی نمک حلال تھے کہ جس کو قتل کرنا چاہتے اس کے گھر کا نمک کھانا چھوڑ دیتے تھے کہتے تھے یہ نمک حرامی ہے تو اس کے گھر کا کھایا اور پھر اس کو قتل کیا اب یہ لوگ جو حضرت کے پاس آئے حضرت نے یہ گوشت آگے رکھا چلو اگر یہ ایک لکما اٹھا کر کھاتے پھر چپ کر جاتے تو حضرت سمجھتے کہ نمک زیادہ ہے یا کم ہے یا مرچیں زیادہ ہیں سمجھا نا سی یا کوئی اور مسئلہ ہے لیکن فلم لاتا سے روئی رہے وہ تو ہاتھ آگے بڑھا گئی نا چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کہتے میاں لاتا بولون کھاتے کیوں نہیں ہو میاں کھاؤ پھر بھی وہ نہیں کھاتے چپ کر کے بیٹھے ہیں آپ ڈل گئے آپ نے سمجھا کہ بس یہ میرے قاتل ہیں یہ تنہائی کے طالب تھے آج ہم میاں بیوی دونوں اکیلے رہ گئے اس لیے یہ تار کر آئے ہیں ہمیں قتل کرنے کے لیے کال اللہ تاکل آپ نے آیا نہیں کھاتے ہو تم سمجھا فاؤ جیسا میں نے گئے پھر بھی نہ کھایا پھر بھی نہ کھایا فاؤ جیسا میں نے چھپایا حضرت نے ان سے خوف کو دل کے اندر خوف کو چھپا لیا او جیسا فی نف سے ہی من ہم خیفتن کا مانا از مارا فی نف سے ہی ہم خوفن از مارا فی خوفن آپ نے اپنے دل کے اندر ان سے خوف کو چھپا لیا اور وہ المانی کا حوالہ ہے سمجھ رہے ہو دل کے اندر چھپایا ان سے خوف کو ابل گا نفی غیب از ابراہیم علیہ السلام نفی غیب از ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو غیب ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ یہ ملتا ہیں بندے نہیں ہیں سمجھا لا تخف حضرت آپ کے دل میں جب خوف آیا تو آپ جب زیادہ ڈرے تو آپ نے کہہ دیا سمجھا انا منکم بجلون میاں کون ہو ہم تو ڈرے ہوئے ہیں تم سے سمجھا کون ہو کہاں سے آئے ہو کیا کام آئے ہو ہم تو تم سے ڈرے ہوئے ہیں ہم نے روٹی پکائی تمہارے لیے بچڑا دلے کیا گوشت پکایا تم کھاتے نہیں ہو کون ہو تم کہاں سے آئے ہو ہم تو ڈرے ہوئے ہیں تم سے جب آپ نے یہ وضاحت کی تو انہوں نے کہا لا تخف ڈرو نہیں حضرت خطرہ نہ فرماؤ ہم آدمی نہیں فرشتے ہیں ہم آدمی نہیں میری طرف دیکھو گے اوپر دیکھو میں بات سمجھا دوں یہ آنے والے کون تھے فرشتے تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کے دشمن تھے یا دوست تھے دوست تھے پھر ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کے لیے آئے تھے یا قتل کرنے کے لیے آئے تھے پھر ابراہیم علیہ السلام زندہ تھے یا فوت ہو چکے تھے پھر جاگ رہے تھے یا نیند میں تھے پھر مرا کے قریب تھے یا دور تھے قریب نہیں اب پیغمبر زندہ ہے جاگ رہا ہے قریب بیٹھے ہوئے کے بارے میں ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ میرے دشمن ہیں یا وہ دوست ہیں اور یہ کہتا ہے میرے دشمن ہیں وہ خوشخبری دینے کے لیے آیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے تو سمجھ آیا ہے جب زندہ پیغمبر جاگنے والا پیغمبر قریب بیٹھنے والا پیغمبر علم غیب نہیں جانتا تو دور والا اور مرنے کے بعد جان سکتا ہے بات سمجھ آئی ہے خیال کرو ایک بات ہو دوسری بات جس طرح ابریم علیہ سرا تو تسلیم نے غیب نہیں جانا آپ کو پتا نہ چلا کہ یہ ملائکہ ہیں یا یہ انسان ہیں اسی طرح حضرت ملائکہ بھی غیب نہیں جانتے تھے وہ ملائکہ جو آئے تھے وہ بھی غیب کیوں اللہ فرماتے ہیں فراغ علی چھپ چھپ کر اپنے گھر چلے گئے خفیہ تن اور بچڑا دیبے کیا گوشت بنایا بھونا بھون کر لے آئے اگر ملائکہ کو علم ہو جاتا کہ ہمارے لیے کام تیار ہو رہا ہے تو ملائکہ منع کرتے نہ کرتے بھائی آج جو تم جاتے ہو کسی دوست کے پاس اگر تمہیں بھوک ہوتی ہے تو جاتے ہی کہتے تو میں کھانا کھانا ہے جلدی لے آؤ بے تکلفی جو ہوتی ہے اور اگر نہیں کھانا ہوتا پیٹ بھرا ہوتا تو کہہ دیتا ہم یہ کھانا نہ پکانا ہمیں پہ ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے ہم نہیں کھائیں گے کہتے نہیں کہتے تاکہ وہ خرچہ نہ کرے مفت پریشان نہ ہوگے آخر حضرت نے بچڑا دیگر کیا گوشت بنایا اس کو بھونا تو تکلیف تو کی ہے نا آپ نے اگر فرشتے جانتے ہوتے کہ ہمارے لیے تکلف ہو رہا ہے تو فرشتے منع کر دیتے فرشتوں کو پتہ نہیں چلا اور آپ کھانا لے آئے معلوم ہوا کہ فرشتے بھی غائب نہیں جانتے تھے ثابت ہو گیا کلا منفی سماوات والا دل خیبا آسمان والے بھی نہیں جانتے زمین والے بھی نہ ملکہ جانتے ہیں نہ نبی جانتے ہیں جب ملکہ اور نبی نہیں جانتے تو اولیاء بدر جائے اولا نہیں جانتے آسمان جی ایک اور مسئلہ مطلب بھی سمجھا دو سنو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اوپر اوپر سے بشر تھے اندر سے نور تھے اوپر سے بچر اور اندر سے سمجھو بات اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے نہیں کھاتے تھے پیتے تھے نیند کرتے تھے جاگتے تھے وہ بات میں نہیں کرتا یہ منع جو آئے بیٹھے ہیں حضرت بین علیہ السلام کی خدمت میں یہ اوپر سے بشر ہے اندر سے نور ہے کیا بولے اوپر سے اور اندر سے اوپر سے بشر ہے اندر سے نور ہے ابریم علیہ السلام نے بچڑا ذبح کیا لیکن وہ کھانے والے انہوں نے بھی کھایا معلوم ہوا جو اوپر سے بشر اندر سے نور ہوتا ہے وہ کبھی کھایا اور نبی علیہ السلام کھاتے تھے نہیں کھاتے تھے معلوم ہوا آپ اندر سے بھی بشر ہے اگر آپ اندر سے نور ہوتے تو جس طرح آج یہ نور آئے بیٹھے ہیں جو اوپر سے بشر اندر سے نور ہے یہ نہیں کھا رہے تو آپ نبی علیہ السلام بھی کبھی کھانا بھائی اس کی میں وضاحت کر دوں تین پیسے ہیں کتنی پیسے ہیں ایک پیسہ ہم لوگ ہیں ہم اندر سے بھی بشر اوپر سے بھی ہم کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں ایسا ہے دوسرا پیسہ ابریم علیہ السلام کے پاس جو ملک آئے تھے جو اندر سے نور اور اوپر سے وہ کھاتے تھے نہیں کھاتے تھے ہم اندر سے بشر اوپر سے بشر ہم کھاتے ہیں وہ پیسہ جو ہے وہ اندر سے نور اوپر سے بشر انہوں نے اب دیکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام و تسلیم کا حال کس پیسے کے مشاہدے ہیں جب ہم نے حضرت کے ہاتھ کا معائنہ کیا تو حضرت کھانے والے بھی تھے اور پینے والے بھی تھے معلوم ہوا وہ لوگ جو اندر سے بھی بشر اوپر سے بھی بشر حضرت ان کے مشابے ہیں حضرت ان کے مشاہدے ہیں تو حضرت اندر سے بھی بشر ہے اوپر سے بھی اگر حضرت کا حال ان ملکا کے مشابے ہوتا کہ آپ نے کبھی کھایا نہ ہوتا پیا نہ ہوتا تو ہم سمجھتے کہ آپ اندر سے نور اوپر سے بشر ہیں جب حضرت کہا ان لوگوں لوگ وقتہ سے جو مشابہ ہے جو اندر سے بھی بشر ہے اوپر سے بھی بشر ہے تو معلوم ہوا کہ حضرت خود بھی اندر سے بھی بشر اوپر سے بھی بشر ہے کرو مانا کالو تحف کہنے لگے خطرہ نہ کرو ڈرو نہیں ہم آدمی نہیں ہم آدمی نہیں سمجھا وہ بشرو ہو غلام عالی اور خوشخبری سنائی انہوں نے حضرت کو یہ کہہ کر ساتھ ایک لڑکے کے جو علم والا ہوگا علم والا لڑکا سمجھا کیا کون مراد ہے علم والا اس لیے کہ وہ نبی بنیں گے سمجھا کہ اکبال تمرا تو ہوا پہلے تو بیوی سارا بڑھیا ایک طرف کھڑی تھی پریشان تھے نا کہ آج جی کیا ماجرا ہو گیا ہمارے ساتھ لیکن جب یہ سنا کہ وہ ملیکا ہیں اور خوشخبری کے لیے آئے تو بیوی بھی قریب آ گئی کیونکہ ملیکا سے کوئی پردہ نہیں ہوتا بس آ گئی بھی عورت حضرت کی بیوی سارا فی فرات کیا لکھا ہے فی فرتن فی حال ہے لکھا ہے حال ہے اے فا اے فائحتن آباد کرنے والی کا مانا بولتی ہوئی فیسا کا مانا بولتی آواز کرنے والی زور زور سے بولتی ہوئی فقت وجہ استحجاب عملی کیا یعنی ہاں تعجب کر رہی ہے عملن تماچا مارا اس نے اپنے ماتھے پر اپنے ماتھے پر یوں تماشا مارا میری طرف دیکھو یوں کیا تعجب کے اظہار کو بندہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں بعض کا یوں کرتا ہے سب تو وجہ توجہ تماچا مارا اس نے پیٹا اس نے اپنے ماتھے کو سمجھے یہ بات صحیح ہاشیے پر جب میں نے فطور عبارت ہے اے تعجبن اے کماتا تتعجب النساء من الامر الغریب ہے تتعجب النساء من الامر الغریب غریب بی نے تعجب یہ تماچا مارا جس طرح کی عورتیں امر غریب سے تعجب کیا کرتی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ابن کثیر کا حوالہ ہے سمجھ رہے ہو میں طرف دیکھو ہمارے ہاں بھی رواج ہے شاید آپ کے ہاں بھی رواج ہو عورتیں کو تعجب ہوگے نا کہتی ہے جو کرتی ہے کرتی ہیں نا جی۔ ہاں؟ تعجب کا اظہار کرتی ہیں نا جب تو یوں کرتی ہیں سمجھا یہ عورتوں کی عادت ہے جہاں بھی ایسے فسکت وجہ سمجھا ماتھے پر ہاتھ مارا تعجب کی اظہار جاتا ہے والی حضرات کہتے ہیں کہ امت کی تعلیم کے لیے حضور کھاتے تھے لیکن کھانا کمال نہیں کمال ہے نہ کھانا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کمال ہے یہ بات ہے پوری اگر نہ کھانا کمال ہوتا تو کوئی پیغمبر کھانے والا نہ آتا کیا سمجھ رہے ہو فرشتے کھاتے ہیں نہیں کھاتے تو فرشتوں کا درجہ زیادہ ہے یا ہمارا درجہ زیادہ ہے کیوں اس لیے کہ کھانا نہ کھانا کمال نہیں کھانا کھا کر گناہ سے بچنا کمال ہے تو سن رہے ہو کھانا کھا کر گنا سے بچنا یہ کمال ہے کیونکہ کھانا کھانا پانی پینا یہ معقولات مشروبات یہ انسان کو گناہ پر اکساتے ہیں تو کھانا کھا کر گنا سے بچنا یہ کمال ہے اگر کھانا نہ کھانا کمال ہوتا تو کوئی پیغمبر کھانا کھانے والا نہ آتا ہر دور میں پیغمبر کھانا کھانے والا آیا سمجھ رہے ہو یہ غلط بات ہے اس امت کو تعلیم دینے کے لیے نبی علیہ السلام کو بھوک لگتی تھی پتھر باندھتے تھے بھوک لگتی تھی آواز بدل جاتا تھا بھوک لگتی تھی رات کو اندھیرے میں گھر سے نکل کر شادی کے گھر جاتے تھے کھانا کھاتے تھے اور کہتے امت کو تعلیم دینے کے لیے باللہ بلّہ امراط تمرات فرت سب آئی عورت حضرت کی بولتی ہوئی فقت وجہ پس پیٹا اس نے ماتھا اپنا ماتھے پر ہاتھ مارا شیعہ کہتے ہیں کہ بی بی صاحب نے جو ماتھے پر ہاتھ مارا تو معلوم ہوا پیٹنا جائز ہے پیٹنا چاہے ہے بی بی صاحبہ پیٹ رہی ہے تو ہم کیوں نہ پیٹے خدا کرے ساری زندگی پیٹتے رہو سمجھا سر ان کو بد دعا ہے بی بی زینب کی کس کی بد ہے جب حضرت حسین رضی اللہ حکام شہید ہو گئے تو حضرت حسین کی بہن تھی بی بی زینب اس نے دعا دی کہ خدا کرے آج تم ہمارے اوپر رو رہے ہو قتل بھی تم نے کیا اور رو بھی تم رہے ہو خدا کرے کیا مت تک روتے رہو اور باقی ان کی دعا منظور ہوئی آج تک پوچھ رہے ہیں یہ نام مراد جواب ارسل جواب یہ ہے کہ بی بی صاحبہ خوش ہو رہی تھی یا مغموم ہو رہی تھی ماتم خوشی کا ہوتا ہے یا غم کا ہوتا ہے بی بی صاحبہ کو تو خوشخبری سنائے گی بشرو ہو گئے غلام علیم علم والا نبی لڑکا تمہیں ملے گا اور پوتا بھی ملے گا تو بی بی صاحبہ کو خوش ہو رہی ہے بی بی صاحبہ ماتم تو نہیں کر رہی کچھ سمجھ آیا ہے علاوہ بی بی صاحبہ نے کہاں ہاتھ مارا ماتھے پر ہاتھ مارا تعجب کے اظہار کے لیے جس طرح سے عورتیں تعجب کرتی ابھی برف گزری ہے کماتا بی بی صاحبہ جو ہے وہ منہ نہیں پیٹ رہی تھی اور سینا نہیں پیٹ رہی تھی بلکہ بی بی صاحبہ نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا وہ بھی تعجب کے اظہار کے لیے کرو مانا وکالت عجوز اور کہنے لگی ہاں یہ بھی بات صحیح ہے کہ پردہ ہماری شریعت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سوال پر آیا پہلے پردہ نہیں تھا یہ بھی صحیح ہے لیکن اس شریعت کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے مفسرین کرام نے لکھا ہے احتمال کہ شاید اس شریعت میں پردہ ہو اور بی بی صاحبہ پردے کی وجہ سے پیچھے کھڑی ہو اور جب سنا کہ ملائکہ ہے تو پھر آ گئی ہو احتمال لکھا ہے چونکہ ہمیں اس شریعت کا علم نہیں ہے نا جی یہ تو کہیں نہیں آیا کہ کی جی شریعت میں پردہ نہیں تھا استحجاب استحجاب قولی جی اچھا اور کہنے لگی آجوز ایک تو میں بڑھیا ہوں نمبر دو آپی وہ بھی بانج سمجھا ایک تو بڑھیا اور دوسرا پانچ آج تک بیٹا بیٹی پیدا نہیں ہوئی کیسے مجھے بیٹا ہوگا سمجھ رہے ہو اول تو چاہوں عجوز ان بڑھیا نمبر دو حقیم ان بالکل پانچ ہوں لا ولد کوئی اولاد نہیں ہوں مفترین کرام نے لکھا کہ بی بی سارا کی عمر ننانوے سال تھی اسحاق علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کتنی عمر تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی ایک سو بیس سال ابراہیم علیہ السلام ایک سو بیس سال کے تھے اور بی بی سارا ننانوے سال کی تھی کہ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے سمجھا نا وکالت عجود اور کہنے لگی بوڑیا والو اور نمبر دو پھر بانج ہو گئے سمجھا سی کالو لے کے کالو لے کے کالو جواب ملے کا ہے نا ملے کا جواب اور تعجب مت کرو تعجب مت کرو لکھا ہوا قانون کو اوپر رکھ لو قانون کو اوپر جگہ پڑی ہے تعجب مت کرو لکھ لیا ہے تعجب کے بعد حضرت آپ کے پاس لکھا ہوا ہے لا لا جو وہاں ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یہاں وقف نہ کرو سمجھا تھی لیکن ہم یہاں وقف کرتے ہیں کالو کازا سے کے فرشتوں نے کہا تعجب مت کرو اسی طرح ہوگا کیا اسی طرح ہوگا آپ عجوبہ ہیں آپ عقیم ہیں اللہ اسی حال کے اندر فرمائے گا سمجھ رہے ہو اور اگر آگے ملا دو تو پڑھو گے کزا لے کے قال ربو کے اسی طرح فرمایا ہے تیرے پروردگار جانی یعنی ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہی اپنے کاموں کے اندر العلیم و جاننے والا بے خلق ہی اپنی مخلوق کو دیکھو جی اللہ فرماتے حضرت فرماتے ہیں فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک مطالعہ نے تمہیں پہلا بیٹا نہیں دیا ابھی دے رہا ہے ننانوے سال کی عمر کے اندر بیٹا دے رہا ہے اللہ پاک کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوا کرتی ہے الحکیم و حکمت ہوا ہے العلیم و وہ جاننے والا ہے سوال ابراہیمی کیا لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا میاں بھلا یہ تو بتاؤ کہ بس یہی کام آئے تھے یا اور بھی کوئی بڑا کام لے کر آئے ہو ان کا بڑا کام اور ہے اور لوت علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنا ہے جی؟ یہ لوت علیہ السلام آگے آئے گا انشاءاللہ یہ بھتیجے ہیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیا ہیں ابن الاخ یہ دونوں کٹھے رہتے تھے یہ دونوں کیا تھے اکٹھے رہتے تھے ابریم علیہ السلام بھی اور لوت علیہ السلام بھی پھر بکریاں تھیں دونوں کی پھر بکریوں کے اختلاف سے اور ادھر ادھر پھر گھر میں جو ہے وہ جھگڑے ہوتے تھے جھگڑے ہوتے تھے تو پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا چچے بھتیجے نے کہا جدا ہوتے ہیں چنا جب ایک دوسرے سے جدا ہو گئے پھر لوت علیہ السلام چلے گئے قریب صدوم کی بستیاں ہیں وہاں وہاں آپ نے شادی بھی کی وہاں رہتے تھے اس قوم کو تبلیغ کیا کرتے تھے وہ لواست اور شر کی بیماری میں مبتلا تھے تو روایات میں ہے کہ ابریم علیہ السلام بھی گاہ بگاہ جایا کرتے تھے وہاں لوت علیہ السلام کو ملنے کے لیے اپنے بھتیجے کو اور اس قوم کو تبلیغ بھی کیا کرتے تھے ابریم علیہ السلام سمجھا نا اب آ گیا وقت ان کا کال افم آخط ابری علیہ السلام نے پوچھا پس کون سا بڑا مطلب ہے تمہارا اے او رسولو کالو جواب ملے کا کہنے لگے بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ہم طرف قوم مجرمین کے قوم کر قوم لوت علیہ السلام یعنی قوم علیہ السلام لے ہی سلام سیلا غرض ارسال تاکہ چھوڑے ہم اوپر ان کے پتھر من تین تین کے حضرت تین ہے نا تین تین کا معنی ہم تو مٹی کرتے ہیں لیکن تین کے تین معنی آتے ہیں کتنی معنی ایک تین کا معنی مٹی ہوتی ہے اور ایک تین کا معنی وہ برف جو آسمان سے گرتی ہے یالا جس کو کہتے ہیں بارش کے اندر جو برف گرتی ہے نا ابھی جس کا ذکر آیا یالا گرتا ہے نا برف گرتی ہے نقصان ہوتا ہے نا اس سے اداب ہے وہ بھی ایک طرح کا اس کو بھی کیا کہتے ہیں تین کہتے ہیں اور تیسرا مانا ہے اللہ اکبر بھولا حجر کے تین معنی ہیں حجر کے کتنی معنی ہیں حجر کا معنی پتھر بھی ہوتا ہے غلط کہہ رہا تھا پہلے حجر کا معنی کیا ہوتا ہے حجر کا معنی پتھر اور دوسرا حجر کا مانا وہ جالا جو آسمان سے گرتا ہے بارش کے دوران اور تیسرا حجر کا مانا حضرت آپ نے شاید دیکھا ہو یہ بٹھے میں اینٹ پکاتے ہیں نا جی تو اینٹ بات اینٹ ان کو زیادہ آگ لگ جاتی ہے نا تو وہ پتھر بن جاتی ہے بڑا سخت ہو جاتی ہے ہم اس کو کھنگھر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کھنگھر کہتے ہیں اس کو بھی حجر کہتے ہیں تو اس لیے یہاں ہجارہ کے بعد من تین آیا ہے کیا آیا ہے من تین یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ یہ جو تیسرا مانا میں نے بتایا نا پتھر کا وہ مٹی کا اینٹ بنتی ہے اور پھر وہ اس کو آگ زیادہ لگ جاتی ہے پگھل کر وہ پتھر بن جاتا ہے اس کو یہ وہی مراد ہے پتھر من تین مٹی کے یعنی کھنگھر کے پتھر تھے سے برسائے گئے مسا ماتا بے کا نشان لگے ہوئے نزدیک تیرے پروردگار کے نشان لگے ہوئے نزدیک تیرے پروردگار کے حضرت اللہ پناہ کا فرما دے اکثر عذاب ان پر یہ آیا تھا کہ ان کی زمین کو نیچے سے اٹھا کر او آسمان کے قریب لے جا کر ان کو اونھا کر دیا گیا پھر اوپر سے پتھر برسائے گئے اوپر سے کیا برسائے گئے اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اوپر سے پتھر برسانا تو بے معنی ہے سمجھ رہے کیا ہے بے معنی ہے کیونکہ وہ تو زمین کے نیچے دب گئے اب اوپر سے یہ پتھر برسائے جا رہے ہیں وہ تو زمین کو لگ رہے ہوں گے ان کو تو نہیں لگتے ہوں گے سمجھا تو اس کے دو جواب دیے گئے بعض لوگوں نے تو یہ جواب دیا ہے کہ میاں یہ پتھر برسانا غصہ کو ختم کرنے کی غصہ نکالنے کے لیے ہے جس طرح کے مثال کے طور پر ایک سانپ تمہیں نظر آ جائے تو تم سانپ کو مارتے ہو وہ مر جاتا ہے پھر بھی اوپر سے ڈنڈے مارتے رہتے ہو سمجھا تھی حالانکہ وہ تو مر چکا ہے تو غصے کو نکال رہے ہو تو وہ تو زمین کو الٹ دیا گیا وہ نیچے آ گئے دب گئے مر گئے لیکن اللہ تبارک مطالعہ کو ان پر غصہ چونکہ بہت تھا تو اللہ نے اوپر سے پتھر برسا دیے ان کو لگے یا نہ لگے سمجھے بات لیکن صحیح جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوال ہی غلط ہے جو ذات پاک زمین کو اٹھوا کر اوپر لے جا سکتی ہے وہ ذات پاک پتھروں کو بھی ان تک پہنچا سکتی ہے سمجھ رہے ہو پتھر ان کو لگے پر کس طرح لگے ہم تو اعتراض کرتے ہیں کہ پتھر کس طرح لگے زمین حائل ہو گئی اللہ فرماتے ہیں مصبا ماتا نے دیکھا ان پتھروں پر نشان لگے ہوئے تھے کہ یہ پتھر فلانے کو لگے گا یہ پتھر فلانے کو لگے گا یہ پتھر فلانے کو لگے گا ہاں مصبا ماتا مانا نیچے لکھا ہے ملا ماتا نہ آلے ہا اس گرما دا معلمتن علیہ اسم من آ دیہا سمجھا ان پر نشان لگے ہوئے تھے ان لوگوں کے ناموں کے جو ان جن کو وہ مارے جائیں گے بعد علماء نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ زمین تو الٹی گئی تھی اس ان بستی والوں کی اور پتھر ان کو لگے تھے جو بستی سے باہر کسی کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے جو لوگ کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہروں میں گئے ہوئے تھے ان کو اللہ نے پھر کیا مارے پتھر لگائے گئے سمجھا تم پڑھو جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں وہ پڑھو تو مسئلے پوچھ رہے ہیں آپ کرو منا مصحبہ متن درم بے کا نشان لگا ہوئے نزدیک تیرے رام کے لل مصرفین واسطے حد سے نکلنے والوں کے مصرفین کو گئے المشرقین از ابن عباس المشرقین ابن عباس اور خالد بس نکالا ہم نے ان لوگوں کو جو تھے بیچ اس کے ایمان والوں تھے تک نہ پایا ہم نے بیچ اف کے سوا ایک گھر کے مسلمانوں سے ایک گھر سے مراد ہوئی لوئی تلا اسلام کا گھر ہے اور چھوڑا ہم نے بیچ اوپ کے نشانی واقع ان لوگوں سے جو خاتون مستفیدین جو ڈرتے رہتے ہیں رات درد سے وہ نشانی کیا ہے وہ سیاہ پانی تھا جو وہاں نکل آیا وہاں سے نکل آیا نیچے سے زمین سے سیاہ اور زہریلا پانی آج بھی کہتے ہیں وہ موجود ہے سمجھا باہر میت اس کو کہا جاتا ہے کالا پانی ہے اور ایسا زہریلا پانی ہے کہ اس میں سانپ کو اگر اس میں ڈبو تو سانپ مر جاتا ہے اتنا زہریلا پانی ہے اور بڑا غزنی پانی ہے کہ جو چیز رکھو اس کو اوپر کھڑی جاتی ہے بندہ بھی اوپر بھرتا ہے کرو مانا نشانی واسطے ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں رات درجن آگ سے وفی موسا یہ نمونہ سانی گیا تخلیف دنیا بھی کا فی موسا ماتوف ہے ہا زمیر پر ترک نا فی ہا آجن ترک نا فی موسا کیا بنا ہے فی موسا ماتوف ہے کس پر ہا زمیر پر ترکنا فی ہا ترکنا فی موسا اور بھی موسا علیہ السلام کے جبکہ بھیجا ہم نے حضرت کو ارسل نا پر مرسل ہو پر مرسل اور علا فرون پر مرسل علیہ لکھا ہوا لکھ لو ارسل نا کے نیچے مرسل اور ہو پر مرسل ہو کے اوپر مرسل اور الا فرعون پر مرسل لیا ہے مرسل اور بھی علیہ السلام کے بھی بڑی نشانی ہے جبکہ بھیجا ہم نے ان کو طرف فرعون کے بے سلطان مبین معجزات موسویہ مراد ہے سلطان سے سات دلائل واضح سات کھلی دلیل کے یعنی موجزات فتح اللہ بے رخ نہیں فتح اللہ پر لکھا ہے دے فراؤن و فراؤ جین ایند فراؤن و نی جین پک پھرا وہ وہ پھرا کس چیز سے پھرا انل ایمان از جلالین کس چیز سے پھرا انل ایمان ایمان سے پھر دیا وہ جلالین کا ہمارا بے رخ نہیں ارکان سلطنت سمیت ارکان سمیت سمجھتے ہو بما یعنی ان سمیت وہ گیا وہ کالا کہنے لگا ساحر یہ جادوگر ہے یا یہ پاگل ہے نہ ہو سمر عناد بس پکڑا ہم نے اس فرعون کو بس جنو اور اس کے لشکروں کو حامی مومن کے اندر جب یہ آیت آئی تھی کہ یوم القیامت ادخلو فرعون العذاب وہاں میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرعون شہید ہو کر مرا ہے یاد ہے اندازہ فرماؤ سیوتی علیہ رحمت بھی اسی بات کا قائل ہے علامہ سیوتی بھی اسی بات کا قائل ہے کہ فرعون شہید ہو کر مرا ہے سمجھا دیکھیے اور ملا قاری رحمہ اللہ نے اس کے رد میں کتاب لکھی ہے فر العون یدا ہی ایمان فراؤن سمجھتی سارا لکھا ہے اور عجیب بات ہے علامہ سیوتی رحمہ اللہ اپنے بارے میں لکھتا ہے کہ مجھے روزانہ بلا ناگا خواب میں نبی علیہ السلاط و تسلیم کی زیارت ہوتی ہے جی حیران کن بات ہے نہیں خیر ہے موت تو نہیں آ گئی تمہارے اوپر روح تو نہیں نکل گئی تمہاری روزانہ روزانہ خواب میں زیارت ہوتی ہے نبی علیہ السلام کی اور جس دن زیارت جس رات زیارت نہیں ہوتی صبح کو بخار آ جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے نہیں نیکی کا یہ آلہ ہے اب وہ بھی کہتے ہیں کہ فرعون کیا چاہے وہاں تم نے پڑھا تھا کہ وہ ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ جہاں بھی ذکر آتا ہے آل فراؤن کا ذکر آیا ہے کس کا ذکر آیا لیکن یہاں قرآن پاک میں آ چکا ہے فخد نہ نہ ہوقد نہ خط اللہ بے رکنے ہی فراؤن نے یہ اراد کیا اخد نہ ہو ہم نے فراؤن کو پکڑا خود فراؤن کا ذکر ہے فنبد نہ ہوم فل جمے کیفیت اخذ بدنا پھینکا ہم نے ان کو دریا میں کیا مانا پھینکا یعنی غرق کر دیا یعنی غرق کر دیا وہ ہوگا ملیم اور وہ ملامت زدہ تھا کیا تھا ملامت زدہ یعنی ایسا اس نے کام کیا تو اس پر ملامت آ گئی فراؤن پر تو گندا کام کیا نا کفر و شرط والا موسر اسلام کی بات کو نہ ماننے والا ملیم ان کا مانا عربی میں لکھا ہے اے آتن بیما یولام علیہ اے آتن بیما یولام علیہ وہ وہ کام کرنے والا تھا جس پر ملامت کی گئی من وقت کفرے بتانے والا وفی عادت یہ موسا وفی موسا پر معطوف ہے یہ نمونہ ثالث ہے اور بیچ کو قوم آج پہ ارسل عالم جبکہ ہاں، ہم نے اوپر ان کے ارسلنا بن گئے کیفیت عذاب ہے جب کے ہم نے اوپر ان کے ارری حال پیما ہوا بے فائدہ ہوا حقیم کا معنی خیر سے خالی حقیم کا معنی دکھا ہے تمہارے پاس حقیم کا معنی خیر سے خالی شاہ خیر کا معنی ہے ماتا گھر بیان شدت ریح بیان جی۔ نہیں چھوڑتی تھی وہ کسی چیز کو جو آتی تھی اس پر مگر کر دیتی تھی اس کو رمی میں مثل چورے کے چورا کر دیتی تھی من شین کا نچل کر جی۔ محکوم بل ہلاکت لکھا ہوگا نہیں آتی نہیں چھوڑتی تھی وہ کسی چیز یعنی محکوم ہلاکت کو جو آتی اس پر مگر کر دیتی اس کو مثل چورے چورے کے او ادھر ادھر کر دیتی تھی معقوم بل ہرا کر ایک سوال کا جواب ہے پیچھے پالا ہو جی؟ اور ری ہن فی ہا میرے کلر جڑا اللہ وہاں سوال میں نے کیا تھا کہ کل شہن لا یورا اللہ میں نما ہے تو وہاں کل شہ سے مراد محکوم بل یہاں بھی وہی بات ہے سمجھا ہوں پیچھے مگر کر دیتی تھی اس کو مسل چھو رہے تھے وہ سمودا نمونہ ہے کیا لکھا ہے چوتھا نمونہ ہے اور بیچ قوم سمود کے قوم سمود کے اندر بھی نشانی ہے بڑی حالات میں یقین بڑا محدث بھی ہے سیوتی مفسر بھی ہے محدث بھی ہے مفسر بھی ہے مورخ بھی ہے لغوی بھی ہے سمجھا سب کچھ ہے اور لیکن اس کا لقب ہے ہاپ کیا لقب ہے ہاتب اللیل ہاتب اللیل کا مانا رات کو لکڑیاں چننے والا یہ ایک معروف لفظ ہے علماء کے اندر جو محقق ہوتا ہے جو غیر محقق ہوتا ہے ہر بات کو لے لیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ہاتب اللیل جو آدمی دن کو جائے گا جنگل میں لکڑیاں چننے کے لیے اٹھانے کے لیے تو وہ دیکھ کر اچھی لکڑی اٹھائے گا سمجھا جو اس کے کام کی ہوگی جو اس کے کام کی نہیں ہوگی اس کو ڈال دے گا اور جو رات کو جائے گا اٹھانے کے لیے تو وہ اچھی بری ساری طرح کی لکڑیاں اٹھا کے جمع کر کے لے آئے گا ہاتھ اللیل اس کو کہا جاتا ہے سمجھا سر اپنا ڈھیلا ہے بہت سمجھا سر رحم اللہ فرمایا کرتے تھے اتنا جتنا نقصان اس نے دیا ہے اور کسی نے نہیں پہنچایا شرک کو پانی دیا ہے بہت سارا سمجھا عجیب باتیں ہیں کرو مانا سنگھ وفی سمودا نمونہ رابطے لکھا ہے اور بیچ قوم سمود کے لہم جبکہ کہا گیا ان کو از طرف صالح علیہ السلام از طرف ہاں، کہا گیا ان کو تمتا نفے اٹھا لو ہین ایک وقت تک ایک وقت تک تم نفے اٹھا لو میری طرف دیکھو انشاءاللہ شاء آگے آئے گا پرانے پاک میں کہ جب ان لوگوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے تھے نا تو اونٹنی آئی تھی نا ان کے لیے اونٹنی کے پاؤں جب انہوں نے کاٹ ڈالے تھے تو آپ نے ان کو فرمایا تھا تمتاؤ فی دار کم سلا ایام تمتاؤ تین دن تم نفع اٹھا لو تین دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا وہ تمتاؤ اور ہے یہ جو یہاں کھڑا ہے تمکتا ہوا حتیہ ہینن یہ اونٹنی کے پاؤں کاٹنے سے پہلے کی بات ہے یہ اونٹنی کے پاؤں کاٹنے سے پہلے کی بات ہے آپ انہیں فرما رہے ہیں کہ تمہیں بدنی قوت اور پیسے پر غرور ہے تو نفع اٹھا لو جتنی دن تمہاری زندگی عذاب آنے والا ہے سمجھ رہے ہو یہ وہ نہیں ہے خیال کرنا نفع اٹھا لو تم ایک وقت تک فاقو عن امر رب فاقو پر کیا لکھا ہے اناد سمود یہ عنوان ہے اناد سمود اور نیچے لکھا ہے اس ڈرانے پر بھی انہوں نے اس ڈرانے پر بھی انہوں نے سرکشی کی حکم اپنے پروردگار سے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کرتے رہے فآخذتهم سمرے عناد کیا لکھا ہے بس پکڑ لیا ان کو تو عذاب نے کس نے عذاب نے ان کو پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے کس چیز کو دیکھ رہے تھے آثار عذاب کو کس کو آثار عذاب کو یعنی عذاب معائنہ تن آیا تھا یعنی عذاب انشاءاللہ شاء اللہ آئے گا پڑھیں گے نیچے سے زلزلہ آیا اوپر سے جبریل نے نعرہ مارا زور سے آواز آئی زبردست جس کی وجہ سے ان کے جگر پھٹ گئے اور یہ انہیں منہ گر گئے نیچے سمجھ رہے ہو تو یہ زلزلے اور یہ چیزیں ان سے پہلے کچھ علامات بھی آیا کرتی ہیں نا جی بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا کہ آگ اوپر سے برسی تھی بہرحال اور وہ دیکھ رہے تھے آ عذاب کو تھمس ٹپاؤ مین شدت عذاب شدت اچھا سنگھ کرو مانا فمتتا من قیام فمست مدت ہے پک نہیں طاقت رکھی رکھی انہوں نے من قیام کھڑے ہونے کی ان کو اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی بلکہ اونے منہ گر گر مر گئے بلکہ کے اونھے منہ منہ نیچے اوندے منہ گر گر مر گئے سمجھا کہ وما کانو منتفرین اور نہیں تھے وہ بدلہ لینے والے سمجھا بدلہ بھی نہ لے سکے وہ وہ کہتے تھے نا کہ ہمیں ہلاک کرنے والا کوئی نہیں غرور میں تھے نا جی طاقت کے نشے کے اندر تھے وومانوح حضرت یہ پانچواں نمونہ ہے چاہے اور قومانوہ منصوب ہے اس کا ناصب اہلک نا مقدر ہے کیا مقدر ہے عالم ناخ اور برباد کر ڈالا ہم نے قوم نو علیہ السلام کو من قبل ان سے پہلے قوم آج قوم سمود قوم موسا قوم لوت ان سب سے پہلے ان کانوں سبب ہلاکت طریقہ ہے ہلاکت اس وجہ سے کہ بے شک وہ تھے قوم فاتح کون بڑے نا فرمان بڑے نا فرمان تھے مشرق بس بات ختم ہو گئی یہ پانچ نمونے آ گئے اب پانچ نمونوں کے بعد پھر دلیل اپنی آگے پر آئے دعوی سورت دعوی سورج یعنی قیامت کے لیے بس سما بنے نہ اور آسمان کو بنایا ہم نے اس کو بے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی طاقت کے ساتھ اور بے شک ہم البتہ وسیع القدرت ہیں سے ان کا مانا خراب ہے نا اس کا مانا البتہ ہم وسیع القدرت ہیں ہماری قدرت بڑی خراب ہے بہت ہے ہماری قدرت سمجھا جانی یعنی ہم کو سب مقدور ہے یہ لکھا ہوا لکھ لو چلو لکھ لو یعنی ہم کو سب کا مقدور ہے یعنی ہم کو سب مقدور ہے لکھ لیا ہے یعنی ہم کو سب مقدور ہے بس سما اور بے شک البتہ وسیع القدرت قدرت ہے بل ارض فرشنا اور زمین بچھایا ہم نے اس زمین کو بس بڑے اچھے ہیں ہم بچھانے والے ہم بڑے اچھے بچھانے والے ہیں وہ من کل خلق نا زو اور ہر چیز سے پیدا کیے ہم نے زو جین کئی کئی قسم ز کا مانا یہ زو جین تسمی تکرار کے لیے ہے زوجین کا معنی کئی کئی قسم بعض علماء فرماتے ہیں کہ زوجین کا معنی اپنا معنی ہے دو قسم کتنی قسم اور اس سے وہ اشیاء مراد ہے جو ایک دوسرے کے مقابل ہے آسمان زمین آسمان سفید سیاہ اوپر نیچے کھٹا میٹھا سمجھ رہے ہو یہ مذکر منس رات دن یہ چیزیں جو آپ اپنے ایک دوسرے کے مد مقابلے یہ مراد ہیں لیکن دوسرا قول یہ کہ گو جین کا تسنیہ تکرار کے لیے ہے اس کا معنی ایک ایک چیز کے ہم نے کئی کئی قسم بنائے ہیں سبحان اللہ انگور ہیں کئی قسم ہیں آم کھجور سمجھا نا سی جی؟ اکثر پھل جو ہیں اکثر چیزیں جو گندم کئی قسم کی ہے سمجھا نا سی جی؟ اس طرح اللہ نے ایک ایک چیز کے کئی کئی اقسام پیدا فرمائے ہیں وہ من کل خلق ناز ہو جائیں اور ہر چیز سے پیدا کی ہم نے کئی کئی قسم لال حکمت از مصنوعات چلکا ہے حکمت از مصنوعات تاکہ تم ان مصنوعات کو دیکھ کر تب کرونا یاد کرو تم یاد کرو چیز کو توحید کو یاد کرو کس کو توحید کو توحید کو یاد کرو تم اللہ کیا لکھ رہا ہے حضرت بیان توحید ہاں؟ اور لکھا ہے اچھا کرو مانا ففر اللہ کامیابی کا پہلا اصول پس بھاگو تم طرف اللہ پاک کے اللہ کی طرف بھاگو ففرو کے اوپر وحدہ وحدو ہو بلا تو شرکو بہی شیا اس کو اکیلا کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اللہ طرف اللہ پاک کے اللہ تو ہی مراد ہے مین شرک المان بلاہ مین شیر کے الل ایمان باللہ شرک سے بھاگو ایمان باللہ کی طرف کا حوالہ انی لکم نذیر انی لکم منہ نذیر مبین فریدت الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طریقہ ہے فریدت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم انی لکم علاوہ دلائل مذکورہ کے یہ پیچھے جو دلائل گزرے وہ بھی تمہارے لیے ڈرانے والے ہیں ان کے علاوہ میں بھی ڈرانے والا ہوں بے شک میں بھی بات سے تمہارے اس اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں صاف صاف بلا تجالو اللہ الہن آخر طریقے فوج نمبر دو نہیں اور نہ کرو تم سات اللہ کے معبود دوسرا انی لکم من ہو بے شک میں بات سے تمہارے اسی اللہ سے ڈرانے والا ہوں صاف صاف سمجھ رہے ہو حضرت یہ انی لکم من ہو نظیر و مبین کا تکرار ہے تفیرو اللہ انی لکم من ہو آگے بلا تجلو مالا اگر انی لکم من ہو یہ تکرار ہے اسلام کا انہیں من ہو نظیر مبین کا اس کیا ہو جائے اس کے دو جواب ہیں ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ تکرار تاکید کے لیے ہے کس کے لیے ہے قانون ہے کہ جو بات اہم ہوتی ہے اس کو بار بار کیا جاتا ہے تاکہ پختہ ہو جائے ذہن کے اندر اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں تکرار جو ہے متعلق کے بدل جانے کی وجہ سے ہے پہلے ففیر اللہ توحید اختیار کرو نیل من نذیر و نظیر مبین میں ڈرانے کے لیے آیا پھر فرما اگلا تجارو اللہ ہے آخر شرک نہ کرو انی لکم من و نظیر مبین میں ڈرانے کے لیے آیا ہوں تو پہلا انی لکم نذیر مبین اس کا متعلق ہے توحید کیا ہے ففیرو اللہ توحید اور دوسرا انی لکم من نظیر مبین اس کا متعلق ہے لاتا نہیں شرک کیا ہے تو متعلق کے بدل جانے سے تکرار ختم ہو جاتا ہے بس اب انی لکم اِن نذیر مبین پر ایک لفظ ہے وہ ملا کر قزال کا معنی کریں گے پہلے قزال کا دو بند کا شکوہ برائے مشرقین اور تسلی برائے نبی کریم صلی اللہ ہو علیہ وسلم حضرت کو تسلی ہے کہ حضرت آپ اپنا غم نہ کرو یہ باتیں کہنا ساحل مجنون کہنا یہ ہر دور کے سے کا وطیرہ آ رہا ہے طرز آ رہی ہے طریقہ آ رہا ہے ہر دور میں یہ کہا گیا ہے آپ فکر نہ کرو اور مشرقین پر نظر ہے شکوہ ہے ان کا کہ دیکھو یہ میرے پیغمبر کو ساحر مجنون کہتے ہیں اب نذیر و مبین پر جو عبارت ہے وہ ملا کر مانا کرو مگر بائی ہما آپ کو ساحر مجنون کہتے ہیں آپ غم نہ کریں مگر بائی ہما آپ کو ساحر مجنون کہتے ہیں آپ غم نہ کریں کیوں اس لیے کہ کردار کا اسی طرح نہیں آئے تھے آیا تھا ان لوگوں کے پاس جن سے پہلے گزرے کوئی رسول مگر وہ کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے یا یہ پاگل ہے یہ جادوگر ہے اور یہ پاگل ہے ہر دور کے لوگ کہتے رہے میں دو مسئلے سمجھانے ہیں پہلا مسئلہ اللہ فرماتے ہیں کا پا اکلین من قبل رسول مشرقی نے مکہ سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں ان سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے یہ جواب دیا ہے ساحر مجنون والا حالانکہ آدم علیہ السلام کو یہ جواب کسی نے نہیں دیا آدم علیہ السلام کو ساحر مجنون والے جواب اور وہ رسول ہیں اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام شیخ علیہ السلام کو کسی نے یہ جواب اسی طرح حضرت یوشا علیہ السلام کو کسی نے جواب کیونکہ وہ مومنین کے پاس آئے تھے تو اللہ تو فرماتا ہے کہ جو بھی پیغمبر آیا اس کو یہ بات کہی گئی حالانکہ کتنی پیغمبر ہیں جن کے مقتدی پہلے سے مبحل تھے اور انہیں یہ جواب مقتدیوں نے نہیں دیا کچھ سمجھ آیا ہے جواب جواب یہ ہے کہ چونکہ تشبیح دی جا رہی ہے نا مکے والوں کو تو مکے والے کافر ہیں مشرق ہیں یا مبحد ہیں مشرق تھے نا تھے تو ان سے پہلے وہ مشرق قوم ہے مراد ہے کون مراد ہے جس طرح یہ مشرق قوم آپ کو ساحر مجنون کہہ رہی ہے آپ سے پہلے بھی جتنی مشرق قومیں گزری ہیں جب ان کے پاس آتا تھا تو وہ یہ کہا کرتے تھے تو سمجھ آیا ہے ہر قوم مراد نہیں بلکہ مشرق و کافر مراد ہے اس لیے کزال کا ماں الدینہ پر لکھا ہے یعنی کافر یعنی کافر نہ مسلمان پس آدم یوشا علیہ السلام کا اعتراض نہ ہوگا بات اللہ پالو خا او مجنون مگر وہ کہتے تھے کہ یہ جادوگر یا پاگل ہے جو دوسرا سوال جو سمجھنا ہے میری طرف دیکھو اللہ فرماتے جو بھی پیغمبر گیا انہوں نے ساحر مجنون کہا چلو مان لیا کہ کافر مراد ہے تب بھی ہر کافر تو ساحر مجنون نہیں کہتا تھا ہر کافر تو ساحر مجنون بلکہ بعد کافر نبی کے مرید بن جاتے تھے کیا بن جاتے تھے مرید بن جاتے تھے مسلمان ہو جاتے تھے پھر اللہ نے کس طرح فرمایا کالو تو جواب اس کا یہ ہے کہ کالو سے مراد کول نہیں ہے باد جگہوں پر نے کہا بعد جگہوں پر نے کہا اس لیے کالو بن کا کول یا باغ ہوا لکھ لو ہمت کرو ہمت کرو کالو کا کر مگر کہتے ہیں وہ کل یا بات کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے یا یہ پاگل ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہر دور کا کافر یہ کہتا آیا ہے کیا یہ نام مراد ایک دوسرے کو وسیعت کر جاتے ہیں کبھی میں مر رہا ہوں اور میرے مرنے کے بعد اگر کوئی پیغمبر ہے تو اس کو ایسا کہنا نہیں نہیں وسیعت تو نہیں ہے کیونکہ ان کی ملاقاتیں نہیں ہیں اصل بات ہے کہ ان کا مزاج سب کا جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے کرمانا اتوا فاؤ بے ہی چلا جائے آیا ایک دوسرے کو وسیعت کیے انہوں نے اس بات کی بل ہم قوم پاگون بل سے پہلے وسیعت تو نہیں چونکہ ملاقاتیں نہیں ہیں وسیعت تو نہیں چونکہ ملاقاتیں نہیں ہیں اصل بات ہے کہ بلکہ یہ سارے کے سارے قوم سرکش ہیں اس طرح کی قلت ہے کہ سارے کے سارے سرکش لوگ ہیں اس لیے یہ کہتے ہیں اللہ تسلی ہے بس منہ پھیر لو آپ ان سے کیا مانا منہ پھیر لو